سیماهم وجوههم من اثر السجود سیما ہم فی من قال لا مسلم الا منقال دخل وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرة و آئینی فسولا وقال علیہ السلاۃ والسلام ضرورت و سلامی الجہاد كما قال علیہ السلاۃ والسلام اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے افسانوں میں ڈھل جاؤ گے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں بو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا دنیا بہت ہی تنگ مسلمہ پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کلا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے امت رسول کی منظر حسین سے کچھ کر بو بلا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا میرے واجب القدر جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور مجاہد بھائیوں دوستوں اور بزرگوں اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ رب کریم نے ہمیں مسجد کے ماحول میں ایسا بابرکت اجتماع نصیب فرمایا کہ جس اجتماع میں اللہ رب العزت کا کلمہ لا الہ الا اللہ نماز اور جہاد کی دعوت دی جا رہی ہے ایمان والو یقین جانو دل سے جانو جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کلمہ ہم نے پڑھا اللہ نے کلمہ کی دولت کلمہ کی نعمت ہمیں دی ہم ماں کی گود میں تھے ہمیں پیدا ہوتے ہی کلمہ مل گیا ہم کلمے والے پیدا ہوئے مسلمانوں والے ہمارے نام رکھے گئے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن پاک کی دولت نصیب فرمائی ایمان کی نعمت نصیب فرمائی لیکن یقین جانو شکر شکر اللہ رب العزت کا شکر جماعت کا شکر امیر محترم کا شکر کلمہ سمجھ میں آیا کلمہ دل میں اگر اترا کلمے کی حقیقت سمجھ آئی تو وہ جیش محمد کی برکت سے سمجھ آئی نماز کا لطف آیا تو جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت نے جہاد کی سمجھ دی میدان جہاد والوں سے یاری نصیب فرمائی میدان جہاد میں کٹ جانے والوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے والوں کے ساتھ زبان پر کلمہ طیبہ رکھ کر خون میں نہا کر نماز پڑھ کر اللہ کے حضور جان دینے والوں کے ساتھ دوستی ملی تو اسی جماعت کی برکت سے جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے ہاں جیش والو شکر کرو شکر کرو جیش کا تعارف جا کر پوچھو لوگ یہی کہیں گے بنیاد پرست قسم کے لوگ دہشت گرد قسم کے لوگ دنیا میں دہشت پھیلانے والے دنیا میں اپنی بنیاد پرستی کے عالم گاڑنے والے دنیا کے اندر دہشت گردی کی باتیں کرنے والے دنیا میں جہاد کی بات کرنے والے یہ جیش والے ہیں کوئی جیش کا نام لے تو تعارف یہی سمجھ میں آتا ہے ہاں الحمدللہ جیش کا یہی تعارف ہے جیش دعوت دیتی ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ایمان والو پڑھو لا الہ الا اللہ دل سے پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ کو ایک مان کے پڑھو لا الہ الا اللہ وہی خالق پڑھو لا الہ الا اللہ وہی مالک پڑھو لا الہ الا اللہ وہی معبود پڑھو لا الہ الا اللہ وہی مقصود پڑھو لا الہ الا اللہ کسی کے ہاتھ میں زندگی نہیں ہے صرف وہ لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے موت دینے والا سوائے اس کے لا الہ الا اللہ وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی محبوب ہے وہی رب ہے وہی سلطنت کا بادشاہ ہے اسی کی مملکت ہے اسی کی سلطنت ہے لا الہ الا اللہ کتنا پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کبیرہ ایمان والو لا سے شروع ہونے والا ہر معبود باطل کا انکار ہر طاقتور کا انکار ہر کافر کا انکار ہر دنیا کے جبار کا انکار ہر دنیا کے تاغوت کا انکار ہر دنیا کی بادشاہت کا انکار سرکار ہر دنیا کے اندر اپنی حکومت کی اپنی سلطنت کے نشے میں ڈوبے ہوئے خدا کا انکار کرنے والے کا انکار لا الہ الا اللہ مظلوموں کا ساتھ دینے کا نام لا الہ الا اللہ اللہ رب العزت کے قانون کو دنیا میں نافذ کرنے کا نام لا الہ الا اللہ رب کی وعدانیت کا اعلان لا الہ الا اللہ کتنا پیارا کلمہ لا سے شروع ہونے والا کلمہ لفظ اللہ اللہ کا نام جس کلمے میں موجود اللہ اکبر کبیرہ کسی کا ایسا نام نہیں ہے کوئی دنیا میں ایسا طاقتور نام نہیں ہے جیسا پیارا نام ہمارے رب کا اللہ دل سے کہو اللہ ارے کیسے نکلتا ہے زبان سے اللہ اس زبان کو تالو سے لگا کے زور سے کہو اللہ کیسا دل زندہ ہوتا ہے اللہ کہنے سے ایسا پیارا نام اللہ لا الہ الا اللہ کا ایک جز لا دوسرا جز اللہ تیسرا جز محمد الرسول اللہ ہونٹوں کو ملا کے کہو محمد الرسول اللہ کتنی محبت والا نام تعریفوں والا نام ہاں محمد جس کی تعریفیں ساری کائنات جس کی تعریفیں کرے ہر زبان جس کی تعریف کرے فضاؤں میں اڑتے پرندے جس کی تعریف کریں سمندروں میں تیرتی مچھلیاں جس کی تعریف کریں زمین کا ہر ذرہ جس کی تعریف کرے ہر نبی نے جس کی تعریف کی ہر کتاب نے جس کی تعریف کی ہر فرشتہ جس کی تعریف کرتا ہے جس کی کی تعریف کے بغیر نہ آزان قبول ہے نہ نماز قبول ہے نہ سجدہ قبول ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہے محمد الرسول اللہ وہ ہمارے پیارے محمد تعریفوں والے محمد جن کی تعریفیں ہر طرف ہیں جن کی تعریفیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے جن کی تعریفیں کائنات کے بننے سے پہلے جن کی تعریفیں زمین کے بچھلے سے پہلے جن کی تعریفیں آسمان کے بننے سے پہلے وہ محمد الرسول اللہ اللہ کا انعام انعام انعام اللہ کا رب نے ہمیں اپنا نام دیا اپنا کلمہ دیا اور ایمان والوں رب کا احسان کے محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا بتاؤ کوئی اتنی بڑی نعمت ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ارے کسی بدھ کے سامنے سجدے کرتے کسی پتھر کے سامنے جھکتے رب نے اللہ اللہ رب نے ہمیں اپنا بنایا اللہ والا بنایا وہ اللہ جو کائنات کا مالک جس کی طاقت کے بغیر جس کے حکم کے بغیر کوئی زمین کا ذرہ حرکت نہیں کر سکتا کوئی زمین پر اگنے والا درخت اس پر لگنے والا پتا حرکت نہیں کر سکتا جو کائنات کا مالک جو عرش اور کرسی کا مالک جو تمام کائنات مخلوقات کا مالک جو سمندروں میں مچھلیوں کو پالنے والا جو فضاؤں میں پرندوں کو اڑانے والا ہاں اس رب کی طاقت کو دیکھو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے وجود کو دیکھو رب کی طاقت ہی نظر آئے گی رب کی قدرت ہی نظر آئے گی ارے دیکھتی ہوئی آنکھوں کا نور دیکھو تو پڑھو لا الہ الا اللہ بولتی ہوئی زبانوں کی گویائی دیکھو تو جس نے دی اس کا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ جس نے طاقت دی پڑھو اسی کا کلمہ لا الہ الا اللہ وہ رب ہے جو ہماری انگلیوں کو حرکت جو ہمارے ہاتھوں میں طاقت جو ہماری زبان میں گویائی جو ہماری آنکھوں کو بہنائی جو ہمارے کانوں کو سماعت دیتا ہے جس نے پورا نظام ہمارے وجود کا چلا کر رکھا خدا کی قسم دیکھو تو صحیح نہ پانی خون سے ملتا ہے نہ خون پانی سے ملتا ہے نہ سانس غذا سے ملتی ہے نہ غذا کسی اور چیز سے ملتی ہے پوری ایک کائنات اس وجود میں چلتی ہے پھر کیوں نہیں کہتے ہو سرشار ہو کر لا الہ الا اللہ کوئی نہیں ہے اس کے سوا نہ ایک سانس اس کے سوا آ سکتی ہے نہ ایک کلمہ اس کے سوا بولا جا سکتا ہے کیسے بھول جاتا ہے انسان اس رب کو جس رب نے زمین کو بنایا وہ لڑدا بدآلام فیحا فاقیہ تم نخل ذات القمام ولحبد الاسفی ور ریحان فبی اعلی رب کما ارے زمین پر سر جھکا کے دیکھ زمین تجھے رب کی نشانی نظر آئے گی زمین پر پھلتے ہوئے چلتے ہوئے زمین پر اگتے ہوئے پھل اور درخت تجھے رب کی نشانیاں نظر آئیں گی آسمانوں پر چمکتا ہوا سورج تجھے رب کی دلیل نظر آئے گا کائنات کی ہر چیز تجھے رب کی طرف رب لے کر آئے گی رب المشرقین و رب المغربین جو مغربین کا کا بھی بھی رب رب جو مشرقین ساری کائنات کا جو مالک ہے فبی اعلی ارے بندے تو کیسے بھول جاتا ہے کیسے تو تکلیف کرتا ہے کیسے تو اس رب کا انکار کرتا ہے تیری تو زبان بھی نہیں بول سکتی تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا پھر رب نے تجھے اپنی معرفت دی تجھے رب نے اپنا بنایا تجھے رب نے محمد الرسول اللہ کا امتی بنایا ارے ایمان والو دیکھو صحیح آدم علیہ السلات والسلام کو پیدا کیا گیا آدم علیہ السلاط والسلام سب سے پہلے انسان پیدا کیے گئے انسانیت کا شرف جن کو دیا گیا رب کے عرش کی طرف دیکھا عرش پر لکھا ہوا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ربا کریم یہ کلمہ کس کو ملے گا یہ کلمہ مجھے مل جاتا یہ کلمہ میری امت کو مل جاتا نہیں یہ رب کلمہ تو میرے احمد کا کلمہ ہے میرے محمد کا کلمہ ہے یہ اس کی امت کو ملے گا یہ کسی اور کو نہیں ملے گا رب نے وہ کلمہ دیا سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ السلاۃ وسلام آئے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں رب سے باتیں کر رہے ہیں رب سے کہا ربا کریم آپ نے مجھے کتاب دی انی میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے ایک امت آئے گی میں ایک امت کو پاتا ہوں ایسی امت جو خیر امت کہلائے گی اور اس امت کے پاس ایک کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ رب جال امتی ربا کریم میری امت بنا دے فرمایا تل کا امت و احمد نئی موسا وہ میرے احمد کی امت ہے جس کو یہ میں کلمہ دوں گا وہ میرے محمد کی امت ہے وہ میرے پیارے حبیب کی امت ہے سیدنا حضرت شیس علیہ سلاط وسلام آدم علیہ سلاط وسلام کے بیٹے اپنے والد محترم کے سامنے بیٹھے ہیں پیشانی پر نور نبوت نور محمد چمک رہا ہے کہ ان کے سلسلہ نصب سے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہاں پیارے آقا کا سلسلہ نصب ایسا مبارک ایسا مبارک کہ پورے سلسلہ نصب میں ایمان والوں شکر شکر شکر اللہ کا شکر کہ کس کے امتی بنایا محمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ السلاۃ وسلام تک چلتے چلے جاؤ محمد بن عبداللہ بن عبد المستلف بن ہاشم بن عبد مناف چلتے چلے جاؤ آدم علیہ سلاۃ والسلام تک کوئی شخص ایسا نہیں ملے گا جس کے کردار پر کوئی بد کرداری کا دھبا ہو جس کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا سکے ایسا پیارا نصب ہے سیدنا شیس علیہ سلاۃ والسلام تشریف فرما ہے نور محمد چمک رہا ہے سیدنا آدم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اے بیٹے تیری پیشانی میں ایک نور ہے جس نور سے میرا میرے میرے اللہ کا ایک نبی آئے گا جس سے میرے رب نے محبت کی ہے جو میرے رب کا محبوب ہوگا وہ محمد ہوگا اے ابا حضور کیا وہ محمد آپ سے بھی بڑی فضیلت والے ہوں گے فرمانے لگے بیٹا تو محمد کی فضیلت کی کیا بات کرتا ہے محمد کی تو امت امت بھی اتنی فضیلت والی ہوگی میں نے ایک گنا کیا ایک غلطی کی ایک نافرمانی کی آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا گیا جنت سے نکال دیا گیا ان کی امت دن رات غلطیاں کرے گی دن رات رات خطائیں کرے گی دن رات گنا کرے گی آسمانوں کی بلندیوں سے بڑے گنا کرے گی پہاڑوں سے بڑے گنا کرے گی لیکن رب ایک کلیمے سے معاف کر دے گا ایک استغفار سے معاف کر دے گا بیٹا وہ امت تو ایسی ہوگی میں نے ایک غلطی کی ایک نافرمانی کی رب نے مجھے بے لباس کر دیا میرا لباس اتار دیا وہ دن رات غلطیاں کریں گے رب کی نافرمانیاں کریں گے رب ان کو اڑیا نہیں کرے گا رب ان کا لباس نہیں اتارے گا بیٹا وہ امت تو ایسی کہ میری ایک ایک خطا ہوئی دو سو سال تک میں رب سے معافیا مانگتا رہا رب سے استغفار کرتا رہا دو سو سال بعد جا کر میری غلطی کی مجھے معافی دی گئی اور وہ امت ہے آسمان و زمین سے بڑے گنا کرے گی ایک آنسو بہائے گی رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا معاف کر دے گا کس کے تو فیل ملا یہ شرط محمد الرسول اللہ کہو محمد الرسول اللہ اربوں کربوں کائنات کے ذروں سے زیادہ درود و سلام پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر یارو محبت کرو محبت کرو محبت کرو دلوں میں محبت پیدا کرو پیارے آقا کی پیارے آقا کی صورت کی پیارے آقا کی سیرت کی پیارے آقا کی قربانیوں کی محبت پیدا کرو دلوں سے محبت نکل گئی نکل گئی محبت یارو یہ محبت ہی نکل گئی کہ ایک آسیہ جیسی بھنگن کھڑی ہو کے بکواس کرتی ہے اور کروڑوں کروڑوں مسلمان اربوں مسلمان موجود سوائے سڑکوں پہ آ کے مظاہرے کرنے موٹر سائیکل جلانے اور آ کر مظاہرے ہڑتالیں کرنے کے علاوہ کوئی اور نعرہ نہیں ملتا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اتنی بانج ہو گئی جاؤ جا کے دیکھو میدان عہد میں جب پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ ہاتھ بڑھے تھے کچھ قتل کرنے والے ہاتھ کچھ پتھر پکڑے ہوئے ہاتھ کچھ ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے کچھ تیر چلانے والے بڑے تھے کہ آج نور محمد کو مٹا دیں گے آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیں گے لیکن امت تھی وہ دیکھو سیدنا صدیق اکبر وہ دیکھو سیدنا فاروق اعظم وہ دیکھو سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھو سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھو سیدنا زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھو سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دیکھو سیدنا قطادہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی آگے آپ کوئی پیارے آقا کی طرف آتے ہوئے تیروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک رہا ہے کہ میرے نبی کی طرف کوئی تیر نہ آئے تیر ہر تیر کو اپنے ہاتھ پہ روکا جا رہا ہے کوئی اپنا سینا لے کے کھڑا ہے کہ آقا کی طرف آتا ہوا ہر تیر میرے سینے پہ لگ جائے میرے پیارے آقا کی طرف نہ جائے سینہ چھلنی ہو گیا ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا آنکھ نکل گئی پیارے آقا کی طرف دیکھا پیارے آقا نے دیکھا میرے پیارے ہاں میرے پیارے میرے غلام کی آنکھ آنکھ نکل گئی ہے چکنا چور ہو گئی پیارے آقا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے پیارے آقا نے اپنی طرف بلایا ادھر آؤ کتادا ادھر آؤ پیارے آقا اپنی طرف بلاتے ہیں پیارے آقا نے بلا کر اس آنکھ کو لیا روتی آنکھوں کے ساتھ پیارے آقا نے اس آنکھ پر اپنی پھونک مار کر واپس رکھا اور اللہ کریم سے دعا کی ربا کریم یہ میرا غلام میری حفاظت کرتے ہوئے اپنی آنکھ گوا بیٹھا ہے اس کی اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیجئے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ آنکھ ان کی ان کی پہلی آنکھ سے زیادہ خوشنما اللہ نے کر دی اللہ نے کر دی وہ دیکھو سیدنا ابو بیدہ بن جرہ ہیں پیارے آقا کی سرک مبارک سے کھود کی کڑیاں نکالتے ہوئے دندانے مبارک شہید ہو گئے نکل گئے دندانے مبارک شہید ہو گئے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے حضرات صاحب کرام فرماتے ہیں سیدنا ابو اب سیدنا ابو بیدا بن جراح ان ٹوٹے ہوئے دانتوں سے اتنے حسین ہو گئے کہ کبھی زندگی میں ایسے نہیں تھے کبھی زندگی میں ایسے رب نے حسن دیا کوئی پیارے آقا کے قدموں میں جان دے رہا ہے کوئی پیارے آقا کے سامنے اپنا سینہ لے کے کھڑا ہے آج امت اتنی بے بس ہو گئی بے کس ہو گئی کہ کوئی بھنگن اٹھے اور پیارے آقا پر پیارے آقا کی گستاخی کر دے اور ہم حکمرانوں کے سامنے ہم حکمرانوں کے سامنے احتجاج کریں کہ ہمیں پیارے آقا کی حرمت ہمیں پیارے آقا کی عزت کے قانون دو نئی جیش والو آج عزم کرو خدا کی قسم عزم کرو ہاں انہی جیش کے انہی جیش کے کارواؤں سے ان اجتماعات سے اٹھنے والے وہ پیارے تھے جو قسمیں کھا کر اٹھے جو حلف لے کر اٹھے جو یہ عزم کر کے اٹھے کہ پیارے آقا کے گستاخوں کے جنازے اٹھائے جائیں گے ان کی لاشوں کو تابوتوں میں بند کر کے جلا کر ان کے ایئرپورٹوں پر اتارا جائے گا اللہ کریم نے مدد کی وہ وقت آیا جب کبھی ہالینڈ جرمنی اور اٹلی کے ایئرپورٹوں پر تابوت اتر رہے تھے گستاخانے رسول مارے جا رہے تھے ہاں کوئی تھے دیوانے جیش والے نہ لیکن اللہ کے نبی کے غلام تو تھے جنہوں نے دنیا کے کئی ملکوں کے اندر جا کر کسی نے فرانس میں جا کر کسی نے ہالینڈ کے اندر جا کر ان ظالموں کے گربانوں میں ہاتھ ڈال کر ان کو زمین بوس کیا ہاں جیش والو آج کے اجتماع میں اس بات کا عزم کرو میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرتے ہیں نہیں کسی حکمران کے آگے التجا کریں گے نہیں کہتے ہم ان پاکستان کے بغیر حکمرانوں سے کہ تم اسمبلی میں کوئی پیارے آقا کی حرمت کا قانون لاؤ پیارے آقا کی ناموس کا قانون لاؤ کوئی مطالبہ نہیں کرتے ہاں ان سے کہتے ہیں دنیا کے کسی کسی کونے میں اپنی اس ماں کو بھیج سکتے ہو تو بھیجو انشاءاللہ نہ دنیا کی سرحدیں ہمیں روک سکتی ہیں نہ دنیا کے ایئرپورٹ روک سکتے ہیں انشاءاللہ پیارے آقا کا کوئی غلام اس کی گردن نہ پے گا عمران خان اپنی اس ماں کو بچانا چاہتے ہو تو بنی گالا میں اس کا بت رکھو شاید یہ بچ جائے ملک سے باہر تم نے اس کو بھیجا تو یاد رکھو انہی مجموعوں سے اٹھتے ہیں وہ جنہوں نے امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو زمین بوس کیا انہی مجموعوں سے اٹھتے ہیں وہ جنہوں نے انڈیا کی پارلیمنٹ کو ہلایا انہی مجموعوں سے اٹھتے ہیں وہ جنہوں نے بابری مسجد کی زمین پر کھڑے ہو کر آزانے دی انہی فدائیان اسلام سے نکلتے ہیں وہ جنہوں نے پانچ دن تک پٹھان کوٹ کو ہلا کر رکھا اور رب کی تکبیر کے نعرے بلند کیے انہی مجموعوں سے اٹھتے ہیں وہ جنہوں نے پینٹاگون جیسی فرونیت کو للکار کر ہلا کر دکھایا انہی دیوانوں میں بستے ہیں وہ جنہوں نے افغانستان کی سرحدوں سے امریکہ کو امریکہ کو زلیل اور رسوا کر کے نکالا ہاں ان کو کمزور مت سمجھو ان کو لابارس مت سمجھو یہ دنیا کے وہ طاقتور لوگ ہیں جن کو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار دے کر گئے ہیں یہ کوئی للکار نہیں ہے یہ کوئی دنیا کا ڈائلاگ نہیں ہے ہاں رب کی طاقت ہے پیارے آقا یہ تلوار دے کر گئے تھے یہی تلوار سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں تھی جب جیسے ملونوں پر یہ تلوار چلی تھی یہی تلوار فاروق اعظم شہید کے ہاتھوں میں تھی جب یہ تلوار دنیا میں روم اور شام کی سلطنت کو تیس نیس کرتی نظر آئی تھی یہی کاروان تھے یہی پیارے آقا کی تلوار تھی جو دنیا کے فاتحین کے ہاتھوں میں تھی ہاں اسی تلوار کو لے کر نکلنے والے تھے جو کبھی دنیا کے دریاؤں پر کھڑے ہو کر کہتے تھے اللہ اکبر کبیرہ یارو یاد کرو وہ مناظر مت مت گھبراؤ اس بات سے یہ کہو کہ مسجد سبحان اللہ کے ممبر پر بیٹھ کر کوئی مولوی دنیا کی کوئی اونچی باتیں کر رہا ہے نہیں کر رہے کوئی اونچی بات ہم نے وہ دیکھے ہیں مناظر ہم نے پڑھے ہیں وہ مناظر جب ہمارا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریاؤں سمندروں کے کناروں پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے اے سمندروں تھم جاؤ محمد الرسول اللہ کے غلام آ رہے ہیں پہاڑوں جھک جاؤ محمد الرسول اللہ کے غلام آ رہے ہیں تب یہ پہاڑ بھی جھکتے تھے تب یہ سمندر بھی تھم جایا کرتے تھے ہم اولاد ہیں ہم غلام ہیں اپنے ان صحابہ کی ایمان والوں یاد کرو سیدنا سعد بن ابی بکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ساٹھ ہزار کا لشکر ان کے ساتھ ہے سامنے دریائے دجلہ بہ رہا ہے دجلہ دریا نہیں موجے مارتا ہوا مارتا ہوا دریا ہے آ کر کھڑے ہو گئے ایمان والوں سے کہنے لگے یارو یہ دریا ہے کیا اس تلوار دریا کو پار کرو گے سب کہنے لگے ہاں پار کریں گے ساٹھ ہزار کا لشکر ہے فرمانے لگے کوئی کبیرہ گنا کرنے والا تو نہیں ہے کوئی رب کی نافرمانی کرنے والا تو نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ ساٹھ ہزار کا لشکر ہے کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا نہیں ملتا کہا کوئی ہے ایسا جس نے رب کی نافرمانی کی ہو تو وہ رب سے توبہ کر لے استغفار کر کر لے سارے کے سارے اللہ کو ماننے والے اللہ کے فرما بردار اللہ کی اطاعت کرنے والے کوئی کبیرہ گناہ گنا کرنے والا نہیں ہے فرمانے لگے اب اس دریا پر چڑھ جاؤ ساٹھ ہزار میں سے چھ سو علیحدہ ہو جاؤ چھ سو کے اندر ساٹھ ساٹھ کی ٹولیاں بنا دی گئی ہر ٹولی پر ایک امیر مقرر کر دیا گیا پہلی ٹولی پر سیدنا جبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حجر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹولی کے امیر بنائے گئے ساٹھ ساٹھ ساتھیوں کو کو لے لے کر کر صحابہ دریا کے کنارے پر جا کر کھڑے ہوئے جب دریا میں گھوڑا ڈالنے لگے گھوڑا بدکنے لگا اس لیے کہ پانی میں تیرنے والا جانور نہیں ہے پانی میں اترنے کا فن نہیں جانتا گھوڑا بدکنے لگا سوار بھی بدکنے لگے حضرت, حضرت حضرت حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سے مخاطب ہوئے اپنے ایمان والوں سے مخاطب ہوئے فرمانے لگے اتخافون من نطفہ کیا تم اس چھوٹے پانی کے قطرے سے ڈرتے ہو یہ وہ نطفہ تھا جو دریائے دجلہ تھا مارتا ہوا بھپکیاں اڑاتا ہوا موجے مارتا ہوا وہ دریا تھا فرمایا اس اس نطفے سے نہ ڈرو اللہ کا نام لے کر دریا میں کود جاؤ سیدنا بن نبی وقاص نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو اور دریا میں گھوڑے ڈال دو بس گھوڑے ڈالنے تھے پہلے ساٹھ کے گھوڑے گئے ساٹھ کے پیچھے چھ سو کے گھوڑے گئے چھ سو کے پیچھے ساٹھ ہزار کا لشکر دریا میں اترا زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھے جب کسی سوار کا گھوڑا تھک جاتا تو دریا میں سے زمین کا ٹکڑا نکلتا گھوڑا سستا لیتا پھر گھوڑا دریا میں سفر کرنا شروع کرتا ساٹھ ہزار کا لشکر دوسرے کنارے پہ جا کے لگا کسی کا بال بیگا نہیں ہوا ایک سوار کا پیالہ گرا جو اس کا پیالہ بھی اس کے گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے کنارے پر موجود تھا موجود تھا آج آج ہمیں یہ دنیا کے بیکاری یہ بھیک مانگ مانگ کر درباروں پہ سجدے کرنے والے ہمیں کہتے ہیں ای سی ایل میں نام نہیں ڈالیں گے باہر بھیجیں گے ضرور بھیجو ضرور بھیجو لیکن یاد رکھو انشاءاللہ کوئی کسی دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنا گھوڑا دریا میں ڈالے گا کوئی تمہارے اسی ایئرپورٹوں سے نکل کر تمہیں فضاؤں میں جھنجھوڑے گا یہ کوئی دور کی باتیں نہیں ہیں یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں یہ کوئی تماشا نہیں ہے ارے نہیں مانتے تم سے بھیک تم بچا سکتے ہو بچاؤ ہمیں خدا کی قسم دھمکی نہیں ہے حقیقت ہے ایمان والو آج آہد کرو پیارے آقا کے قدموں میں مرنے کا آہد کرو پیارے آقا کے لیے قربان ہونے کا آہد کرو پیارے آقا کے لیے شہادت پانے کا اے آج آج آہد کرو ایسا آہد کرو وہ دیکھو سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا سے عشق کرنے والے پیارے آقا سے محبت کرنے والے سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر لٹکایا گیا کھجور کا تنا کھڑا کیا گیا اس تنے پر لٹکا دیا گیا چار سو باز نیزے سامنے لے کر کھڑے ہیں کہ ابھی اس کے وجود میں پیوس کر دیے جائیں گے ابھی اس کے وجود میں ڈال دیے جائیں گے ابھی اس کے وجود کو حصوں میں بکروں میں بوٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا سیدنا خبیب مسکرا رہے ہیں ان کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر سیدنا ابو سفیان سے برداشت نہ ہوا کہنے لگے اس کا رخ قبلہ کی طرف ہے یہ قبلہ کو ماننے والے یہ قبلہ کو اللہ کا گھر ماننے والے یہ اللہ کے طرف رخ کر کے کھڑا ہے اس لیے مسکرا رہا ہے اس کا رخ دوسری جانب کر دو اس کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جائے گا یہ ڈر جائے گا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے یہ معافی مانگے گا یہ گڑ گڑائے گا اس کا رخ دوسری طرف کر دو کھجور کے تنے کو موڑ کر رخ مغرب سے مشرق کی طرف کر دیا گیا تب بھی وہ مسکرا کر کہنے لگے لسو ابالی ہین اقتل مسلمہ الائی جمبل کان اللہ مسرحی وزال کفی ذاتی اللہ بینشا یو بارک والا اسالی شلم ممزئی ارے محمد کے غلاموں کا رخ جدر بھی کرو جسم کے جتنے بھی ٹکڑے ہو جائیں پیارے آقا پر قربان ہیں قربانی کا وقت شہادت کا وقت آیا زبان سے نکلا پیارے آقا محمد الرسول رسول اللہ تک میرا سلام پہنچ جائے پیارے آقا مسجد نبی میں موجود ہیں پیارے آقا تک سلام جبرائیل امین لے کر آئے فرمایا جبرائیل جلدی سے جاؤ میرے خبیب تک میرا سلام پہنچا کے آؤ ادھر پیارے آقا کا سلام پہنچا ادھر خبیب کی روح پرواز کر گئی جنتوں کی طرف چلا گیا جیش والو آج عزم کرو آج پیارے آقا سے محبت کا عزم کرو آج سروں پر کفن باندھ لو کہ گریں گے مریں گے کٹیں گے لیکن رب سے یہ مانگتے ہیں کہ جب گر رہے ہوں جب سانس اکھڑ رہی ہو جب روح پرواز کر رہی ہو تو زبان پر یہ ہو کہ محمد الرسول اللہ کے روزہ اقدس پہ سلام پہنچے عشق محبت پیار کا پہلا مرحلہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے محبت کرنی ہے نا پڑھنا ہے انشاءاللہ روزانہ پورا مجمع عہد کرے نہیں کسی فدائی حملے کا عہد لے رہا نہیں کہیں محاذ پر تشکیل کا عہد لے رہا پیارو صرف اتنا عہد کہ بارہ سو مرتبہ روزانہ سونے سے پہلے پڑھ کے سونا ہے اس اجتماع میں آیا ہوا ہر فرد آج اس بات کا عہد کر کے جائے اللہ سے عہد کسی اور سے نہیں بارہ سو برتبہ کم سے کم انشاءاللہ ضرور ورد کرنا ہے پکی بات پکا وعدہ انشاءاللہ اس کلمے کا سب سے پہلا حق اس کلمے کی سب سے پہلی دعوت اس کلمے کی سب سے پہلی علامت اس کلمے کی سچائی پہ سب سے پہلا ثبوت جو انسان کو دینا ہے وہ نماز ہاں وہ نماز پانچ وقت کی نماز اللہ کے حضور کھڑے ہو کے اللہ کے حضور کھڑے ہو کے رب کی معراج کو پانا یارو اس نماز کو ہلکا مت سمجھو بہت ہلکی ہو گئی ہماری زندگیوں میں یہ نماز آج زنا کو بدتر گنا سمجھا جاتا ہے آج چوری کو گنا سمجھا جاتا ہے آج بد کرداری کو گنا سمجھا جاتا ہے آج خیانت کو گنا سمجھا جاتا ہے لیکن تر کے نماز کو نماز چھوڑنے کو گنا نہیں سمجھا جاتا ارے یاد رکھو یاد رکھو خدا کی قسم زنا سے بھی بدتر گنا ہے فرض نماز کا چھوڑنا چوری سے بھی بڑا گنا ہے فرض نماز کا چھوڑنا بے حیائی اور بدکاری سے بھی بڑا گنا ہے فرض نماز کا ترک کرنا خیانت سے اور بےمانی سے بھی بڑا گناہ ہے فرض نماز کا ترک کرنا خدا کا واسطہ ہے یارو آؤ نماز کی طرف اسی بے نمازی ہونے نے انہی نمازوں کے ساتھ توہین کرنے نے اسی مسجدوں کی بربادی میں یہی ہمارا قصور ہے ہم نماز سے دور ہو گئے آج ہم غلام بن گئے آج ہم پر کافر مسلط ہو گئے کوئی ہمارے پیارے آقا کی ناموز پر انگلیاں اٹھائے کوئی ہمیں دنیا میں ذلیل کرے کوئی ہماری بیٹیوں کو اٹھا کر لے جائے کوئی ہماری ماں گناہوں کو اٹھا کر لے جائے یارو اس لیے کہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہم نے اللہ کو رب مانا ہم نے اللہ کو حاکم مانا ہم نے اللہ کو مالک مانا ہم نے اللہ کو قادر مانا ہم نے اللہ کو رازق مانا لیکن ہم نے اللہ نے ہمیں بلایا ہم اللہ کی طرف نہیں گئے ہم نے روزی کے لیے دکان کو بند نہیں کیا رب ہمیں آواز دیتا ہے ارے یارو آج تصور تو کرو خدا کی قسم کوئی خلائی باتیں نہیں کر رہا تھوڑی دیر کے لیے میں بھی سر جھکا کے سوچوں آپ بھی سر جھکا کے سوچے کسی کو بلاوا آ جائے تھانے کے ایس ایچ او کا بلاوا آ جائے شہر کے ڈی سی او کا بلاوا آ جائے کسی میں مجال ہے کہ جو روک سکے یا رک جائے کہ میں نہیں آتا میں حاضری نہیں دیتا نہیں بڑی بڑی شان کے ساتھ جا کر ڈرتے ہوئے دہلتے ہوئے جا کر حاضری دیں گے لیکن ایمان والو کہاں گیا وہ اللہ کہاں گیا وہ اللہ پر یقین کہاں گیا وہ لا الہ الا اللہ جب مسجد سے آزان کی آواز گلتی ہے اشد اللہ ان محمد الرسول اللہ ارے تمہیں تمہارا اللہ بلاتا ہے طاقتور اللہ بلاتا ہے تمہیں روزی دینے والا اللہ بلاتا ہے تمہیں سانس دینے والا اللہ بلاتا ہے تمہیں اولاد دینے والا اللہ بلاتا ہے تمہارے پاؤں کے نیچے زمین بچھانے والا اللہ بلاتا ہے تمہارے سروں پہ آسمان بچھانے والا اللہ بلاتا ہے تمہیں روزیاں دینے والا اللہ بلاتا ہے تمہارا مالک بلاتا ہے تمہارا خالق بلاتا ہے تمہارا حاکم بلاتا ہے لیکن بندہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا میں نہیں آتا میں رب کی آواز پر سب ایک نہیں کہتا میں رب کی صدا پر نہیں آتا یارو یہ کون سا عشق ہے یہ کون سی وفا ہے یہ کون سا ایمان ہے نہیں ہے یہ ایمان خدا کی قسم نہیں مانا اللہ کو طاقتور مانتے تو سر جھکا کے آتے مانتے تو سر جھکا کے آتے آ کر کھڑے رہتے لیکن نہیں آتے یارو آج توبہ کرو آج توبہ کرو بڑا ظلم ہوا نماز کے ساتھ بہت ظلم ہوا نماز کے ساتھ سفید ریش بزرگ بیٹھے ہو اولادوں والے بیٹھے ہو تم میں سے کسی کا بچہ زنا کرے مار مار کے ہڈیاں توڑ دو گے لیکن تمہارے سامنے تمہارے بچے سوئے رہتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں لکھتی یہ ظلم کس بات کا یہ نماز سے بے رخی کس بات کی یارو واپس آؤ یہ اجتماع اسی بات کی دعوت دیتا ہے ہاتھ جوڑ کر دعوت دیتے ہیں التجا کر کے دعوت دیتے ہیں ارے آسی آسے شکوے مت کرو وہ بھنگن ماری جائے گی وہ قتل کر دی جائے گی خدا کی قسم زمین بھی اس کو پناہ نہیں دے گی لیکن شکوا تو تم سے ہے کہ اللہ کے نبی فرما کر گئے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے جیسے کوئی سہرا میں چلنے والا مسافر ہوتا ہے اونٹ پر سوار ہوتا ہے صحرا کی اڑتی ہوئی ریت اس کی آنکھوں میں جاتی ہے آنکھیں اس کی بند ہو جاتی ہیں پھر اس کو کوئی پانی لا کے دیتا ہے وہ پانی کے چھٹے اور پانی کے قطرے اپنی آنکھوں پر مارتا ہے تو اس کی آنکھوں کو کیسی کی ٹھنڈک ملتی ہے اس کو کہتے ہیں قرت وائن کسی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا پیارے آقا نے کہا میری دکھی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈک پہنچا ایمان والا محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیکن نہیں نہیں کرتا کرتا اللہ کے نبی کی آنکھوں کو دکھاتے ہو نماز چھوڑ کر یارو آؤ واپس نماز کی طرف اللہ کا بڑا احسان ہے اللہ کا بڑا انعام ہے یہ نماز وہ دیکھو پیارے آقا کو سدرت المنتہا ملی پیارے آقا کو معراج ملی پیارے آقا کو رب سے ملاقات ملی کیسی پیاری ملاقات فتد اللہ قاب عبدی ما رب نے جب اپنے پاس بلایا اور ایسا ملا فکان قاب قوسین ودنا جیسے دو کمانے آپس میں جڑ جاتی ہیں ایسے اللہ اور اللہ کے حبیب مل گئے تب پیارے آقا نے رب سے تمہارے لیے نماز مانگی پیارے آقا رب سے لاڈ کر کے وہ نماز لے کر آئے آج وہ نماز مشکل ہو گئی نہ ایمان والو نماز کو پکڑو نماز سے محبت کرو نماز سے جڑ جاؤ یاد رکھو یہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے جاؤ جا کے دیکھو آدم علیہ السلاۃ وسلام سے عیسیٰ روح اللہ تک آ جاؤ کسی امت کو پانچ نمازیں نہیں ملی یہ پانچ نمازیں پیارے آقا کی برکت سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی کسی کو آزان نہیں ملی پیارے آقا کے توفیل اللہ نے آزان دی کسی کو مسجد نہیں ملی پیارے آقا کی برکت سے اللہ نے ہمیں مسجدیں عطا فرمائی اللہ نے زمین پر مسجدیں دی یارو محبت کرو محبت کرو مسجد سے محبت کرو نماز سے محبت کرو اذان سے محبت کرو یہ اذان مسجد سے گونجنے والی اذان اس کو چھوٹا مت سمجھو چھوٹا مت سمجھو یہ اذان دینے والے وہ ہیں سیدنا فاروق اعظم شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حسرت سے فرماتے تھے فرماتے تھے اگر میں مسلمانوں کا خلیفہ نہ بنتا تو میں سیدنا صدیق اکبر سے مسجد نبی کی مؤزنی مانتا کہ مجھے مسجد نبی میں آزان کا شرف مل جائے سیدنا علی المرتدہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن اور حسین کے لیے مسجد نبی کی مؤزنی مانگ لوں کہ ان کو یہ شرف مل جائے کہ یہ مسجد نبی کے مؤزن بنے لیکن یہ شرف تو بلال کو ملا بلال کو ملا جو پیارے آقا کے قدموں سے اٹھائے جائیں گے جو جنت کی طرح پیارے آقا کی سواری کو لے کر چلیں گے یہ شرف تو ان کو ملا یہ آزان یہ مسجد یہ نماز بڑی بڑی نعمت اللہ کی قدر کرو یارو قدر کرو وعدہ کرو آج اس اجتماع میں جتنی نمازیں چھوٹی اللہ سے معافی آج سے ان کی قضا شروع پکا وعدہ پکا وعدہ ارے کر لو وعدہ پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے کہ اثر ملتی ہے کہ نہیں ملتی پتہ نہیں ہے کہ مغرب کی آزان کے وقت کس کے لیے مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے آزان کی جگہ پر یہ اعلان ہو رہا ہوگا کہ لوگوں سنو فلاں بن فلاں چلا گیا آج عشاء کے بعد اس کی نماز جنازہ کی جائے گی نماز جنازہ میں شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرو کوئی پتہ نہیں ہے اس سے پہلے وعدہ کر لو نیت کر لو عہد کر لو مسجدیں آباد کریں گے مسجدوں میں جا کر آزانے دیں گے تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں گے ہاں مجاہدوں جہاد کو سمجھنے والوں اللہ نے نماز دی اللہ نے کلمہ دیا اللہ نے جہاد دیا جہاد جیسی نعمت جہاد جیسی عبادت بھی نماز کو نہیں روک سکتی نماز وہاں بھی پڑھی جائے گی اور اللہ کے نبی کو اس نماز سے کتنا عشق ہے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے عشق پیارے آقا کو جہاد سے عشق اور پیارے آقا کا مثال دیکھو پیارے آقا جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو پیارے آقا بیماری کی حالت میں آ کر اپنے خیمے کے پردے ہٹا ہٹا کر مسجد میں دیکھتے ہیں ایمان والے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ایمان والوں کو نماز پڑھتا دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اپنا رکھتے سفر باندھتے ہیں کہ اللہ کریم اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا آپ کی طرف آنے کا وقت آ گیا امت نمازی بھی بن گئی امت مجاہد بھی بن گئی سیدنا اسامہ کا لشکر تیار ہے پیارے آقا کے خیمے میں تلواریں رکھی ہیں پیارے آقا کے لشکر تیار ہیں ایمان والے میدانوں میں نکل کر لڑ رہے ہیں مسجد نبی آباد ہے مسجدیں بن چکی ہیں ایمان والے نمازی بھی بن گئے ایمان والے مجاہد بھی بن گئے اس نماز سے کتنی محبت پھر اسی مسلح پر سیدنا فاروق اعظم کی شہادت اسی مسلح پر سیدنا علی المرتضی کی شہادت اسی نماز کے ساتھ سیدنا عثمان غنی کی شہادت ارے شہادت شہادت کی داستانیں کیا پوچھتے ہو اور میدان کربلا کے اندر چلو اور جماعت نماز اور جہاد کا امتزاج دیکھو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں میدان کربلا ہے جمعت المبارک کا دن ہے دس محرم الحرام کا دن ہے سارے خانوادہ نبوت کے لوگ ہیں سامنے سے یزیدیوں کا لشکر ہے ہر طرف سے تیرے چل رہے ہیں تلواریں چل رہی ہیں لاشیں گر رہی ہیں کہیں سیدنا حسین کا بھتیجا پڑا ہوا ہے کہیں آپ کے بھانجے پڑے ہوئے ہیں خان وادہ نبوت کے لوگ خاک و خون میں لت پت ہیں ہر طرف خون بہ رہا ہے تلواریں چل رہی ہیں اور سیدنا حسین میدان میں نکل چکے ہیں ارے نماز کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ رات کو خواب میں دیکھ چکے ہیں پیارے آقا فرما چکے ہیں میرا حسین آنے والا ہے میرے ساتھ جنت میں آ کر افطاری کرنے والا ہے روزہ افطار کرنے والا ہے جن کو جنت کی بشارت مل گئی جن کے لیے پیارے آقا نے فرما دیا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جنت کے پھول ہیں جن کے سامنے جنت مہک رہی ہے جن کے لیے جنت سجی ہوئی ہے جن کے لیے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان لگا کر منتظر ہیں کہ میرا حسین میرے پاس آ کر افطاری کرے گا وہ حسین میدان میں کھڑا ہے ہاتھ میں تلوار لے کر حق کے لیے تلوار لے کر آ ایمان والو حق کے لیے تلوار لے کر سیدنا حسین کھڑے ہیں ہیں خان وادہ نبوت کے لوگ گر رہے ہیں کہیں علی اکبر کا خون ہے کہیں علی اصغر کے ٹکڑے ہیں کہیں سیدنا عبداللہ کا چھلی ہوا ہوا وجود ہے کہیں گود میں بچے تڑپ رہے ہیں زہر کی اذان کا وقت ہوا اپنے دائیں طرف کھڑے ہوئے حضرت حزیر سے حضرت زہر سے کہا شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنی ہے نماز کا وقت ہے آواز لگائی گئی اور ظالم جنگ کو روک دو حسین نے نماز پڑھنی ہے کہنے لگے جنگ کو نہیں روکیں گے نہیں روک سکتے جنگ کو لڑیں گے مریں گے جنگ کو نہیں روکیں گے یہ اعلان کیا گیا ظالموں کی طرف سے پتا چل گیا جو ظالم ہے وہ نماز کا بھی دشمن ہے وہ جہاد کا بھی دشمن ہے وہ پیارے آقا کا بھی دشمن ہے کہاں نماز نہیں پڑھنے دیں گے لیکن ایمان والو حسین کی نماز دیکھو ہاں حسین کی نماز دیکھو خدا کی قسم جب سے زمین و آسمان بنے ایسا سجدہ شاید آسمان نے نہ دیکھا ہو ایسا سجدہ شاید زمین نے کبھی نہ دیکھا ہو جو حسین کا سجدہ کربلا میں تھا جب جسم سے خون بہ رہا تھا اپنے خون سے وضو کر کے کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے تلوار چل رہی ہیں نیزے چل رہے ہیں تیر برس رہے ہیں ان تیروں کی الغار میں ان تیروں کی بوچھاڑ میں سیدنا حسین کربلا کی زمین پر سجدہ دیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ایمان والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ یارو سنو اگر نواز رسول بھی ہو میدان جنگ میں بھی ہو شہادت کا جام پینے والا بھی ہو تب بھی صدا لگے اللہ اکبر تو اپنی زمین لیاز کو جو جھکا دیا کرو نماز پڑھا کرو کلی میں طیبہ لا الہ الا اللہ کا حق نماز پیارے آقا سے محبت کا حق نماز حسینیت نماز ایمان والو آؤ نماز کی طرف جب نماز مل گئی اللہ سے ملاقات کا شوق مل جائے گا لیکن نماز نماز جیسی نماز اللہ سے ملاقات والی نماز رب سے مل جانے والی نماز آج کے اجتماع میں تہیا کرو یارو نمازیں ہماری ہماری نمازیں بہت زیادہ ایسی ہو گئی کہ قابل رحم ہو گئی نماز میں کھڑے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں چلے گئے کدھر سے کدھر نکل گئے نہ رب کا پتہ نہ اللہ کا پتہ نہ قرآن کی تلاوت کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ آج یارو تمہیں واسطہ دیتا ہوں تلا شہید کے خون کا عثمان شہید کے خون کا ان شہیدوں کے خون کا کہ آج سے دو رکاتیں تو ایسی پڑھنا شروع کرو کہ جب میں ہوں اور میرا رب ہو جب آپ ہوں اور آپ کا اللہ ہو کوئی نہ ہو اس لیے کہ رب ایسی نماز مانگتا ہے کہ جس نماز کے درمیان اور بندے کے درمیان کوئی اور چیز نہ ہو پیارے حبیب سے کہا گیا فیدہ فرغت فنصب و الا ربی کا فرغب کہ اپنے دل کو خالی کیجئے اے نبی اپنے دل کو خالی کیجئے ارے اللہ کے نبی کے دل میں اللہ کے سوا کیا ہو سکتا ہے کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن اس نبی سے بھی کہا گیا فیضہ فرخت فن پہلے اپنے گلاس کو اندیرو لو اپنے دل کو خالی کرو اس لیے کہ امت کا درد تو ہے لوگوں کو ایمان پہ لانے کا درد تو ہے ایمان والوں کو فتوحات دلانے کا درد تو ہے یہ غم بھی دل سے نکال کر ایسے بن کے کھڑے ہو جاؤ کہ اللہ اور تمہارے درمیان کوئی چیز نہ ہو سر جھکا کر اللہ اکبر جب کہو تو تمہیں بھی وہ معراج مل جائے جب سجدہ کرو تو تمہیں رب کا قرب مل جائے آج سے ایسی نماز شروع کرو اور ان نمازوں سے رب ان نمازوں میں رب سے مانگنا شروع کرو غیرت والی زندگی ایمان والی زندگی جہاد والی زندگی رب دے گا جب نماز مضبوط ہو گئی جب رب سے سے ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا پھر خود دوڑو گے میدانوں کی طرف پھر خود بھاگو گے جہاد کی طرف کسی دعوت کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کسی کسی کسی کے کے کے سنانے کی کی کہنے ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو بیٹھ کر تمہارے سامنے آفیہ کا درد نہیں رونا پڑے گا بیت المقدس کی دہائیاں نہیں دینی پڑیں گی بابری مسجد کے واسطے نہیں دینے پڑیں گے کفر کا ظلم نہیں بتانا پڑے گا ارے دیوان آباد خود کودو گے میدانوں کی طرف جب رب سے ملنے کا کا شوق ہو گیا پھر خود جاؤ گے میدانوں کی طرف اس لیے کہ رب میدانوں میں ملتا ہے رب سے ملاقات کرنے والے میدانوں میں ہی جایا کرتے ہیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس کو رب سے ملاقات کا شوق ہو گیا جس کو رب سے محبت ہو گئی وہ پھر رکا نہیں ہے اس کو اپنے بچے اچھے نہیں لگے اس کو اپنی بیوی اچھی نہیں لگی اس کو اپنے ماں باپ اچھے نہیں لگے اس کو دنیا اچھی نہیں لگی اس کو دنیا کا ٹھنڈا پانی اچھا نہیں لگا اس کو دنیا کی کھجوریں اچھی نہیں لگی کوئی کھجوریں پھینک کے بھاگا کوئی ایک دن کی بیوی چھوڑ کے بھاگا کوئی میدان میں نکل کے بھاگا اللہ اکبر کبیرہ سیدنا سیدنا ابو عبداللہ بن ابی روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان موتا کے اندر ہیں بڑی عمر کے صحابی ہیں ہیں بڑے مالدار اللہ نے مال بھی دیا ہے بیویاں دی ہیں باغات دیے ہیں غلام دیے ہیں لیکن رب سے ملاقات کے شوق میں آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اللہ کریم تجھ سے ملاقات کا وقت آ گیا میرے ساتھی تجھ تک پہنچ گئے جعفر تیار پہنچ گئے زید پہنچ گئے اب میں تیری طرف آتا ہوں مجھے کسی چیز سے محبت نہیں ہے دنیا والوں سنو میری چار بیویوں کو کو ہر ایک تین تین طلاقیں ہیں میرے سارے غلام آزاد ہیں میرا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ ہے اور میں رب کے ہاں ایسا زخم مانگنے کے لیے جاتا ہوں جس زخم سے میری جان پر روح پرواز کر جائے اور میں رب سے ملاقات کروں ہاں یہ وہ رب سے ملاقات کا شوق ہے جو چلتا چلتا کبھی طلحہ کے دل میں بسا تو وہ اپنی معذور ٹانگ کے ساتھ کشمیر کے پہاڑوں پہ جا کے پہنچا یہ تلہج یہ شوق اگر عثمان کے دل میں پیدا ہوا تو وہ اپنی معصومیت والی جوانی لے کر پہاڑوں کو عبور کرتا ہوا جنگلوں سے خیموں سے غاروں سے نکلتا ہوا اپنی اس منزل تک پہنچا کہ جب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زخمی حالت میں ہاں عثمان کی نماز بھی ایسی تھی جب اس کا ایک بازو ہاں کٹ چکا تھا ختم ہو چکا تھا اس بازو سے خون بھی بہ رہا تھا کوئی ڈاکٹر مرم پٹی کرنے والا بھی نہیں تھا تب بھی اس نے فجر کی نماز پڑھی میرے کانوں میں اب بھی اس کے وہ الفاظ گونج رہے ہیں کہ چاچو میں نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے اور اب دعا کرو کہ میری رب سے ملاقات ہو جائے پھر وہ الفاظ اس کے تھے کہ جب وہ آخر میں اپنی ماں سے کہہ رہا تھا اما خدا حافظ رب کی امان ہو میرے اللہ سے ملاقات کا اس وقت ہو گیا میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں ایمان والوں نماز پڑھو گے سج دے دو گے رب کے لیے اپنے آپ کو خالص کرو گے تو پھر یہ ایمان ملے گا آج اس مجمع میں رب سے مانگو وہ نماز کہ جو نماز دل میں ایسا شوق پیدا کر دے ایسے میدانوں کی طرف لے کر جائے کہ جن میدانوں میں کھڑے ہو کے میں اور آپ بھی کہیں کہ ربا کریم زمین پہ سج دے دے دے کہ اب میں آیا آپ کے حضور اب آپ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہمیں آ گیا آپ کے حضور اللہ کریم ہم سب کو ایسی شہادت نصیب فرمائے رب کریم ہم میں سے کسی کو کلمے سے نماز سے جہاد سے محروم نہ فرمائے آخر میں یارو ایک بات کرتا ہوں دل میں یہ بات آتی ہے شیطان ڈالتا ہے بار بار آتی ہے لوگ تھک جاتے ہیں جہاد سے پھر کہتے ہیں کہ جی ہمیں جہاد نے کیا دیا ہمیں جماعت نے کیا دیا جوانیاں ڈھل گئی زندگیاں کٹ گئی اولاد ایسی ہو گئی فلاں ایسا ہو گیا تو پیارو کبھی خلوت میں بیٹھ کے سر جھکا کے ضرور سوچنا کہ ہمارے ان شہیدوں نے ہمارے اس امیر محترم نے ہماری اس جماعت نے ہمیں لا الہ الا اللہ سے جوڑا ہمیں نماز سے جوڑا ہمیں جہاد سے جوڑا اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہو سکتا اس سے بڑی کوئی اللہ کا اللہ کا شکر نہیں ہو سکتا اس سے بڑی کوئی اللہ کی نعمت نہیں ہو سکتی رب کریم ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے جماعت کی قدر نصیب فرمائے جہاد کی قدر نصیب فرمائے کلم طیبہ لا الہ الا اللہ کی قدر نصیب فرمائے اللہ کریم ہم سب کو پکا نمازی بنائے واخر دعوانا الحمد